کے سننے کی اور جو اگل بگل والے ہیں آزو باجو والے ہیں وہ سنتے بھی رہیں اور جگاتے بھی رہیں کیونکہ بعض اوقات کان میں تو آواز آتی ہے لیکن آدمی جگا ہوا نہ ہو تو وہ دل تک نہیں پہنچتی ہے باہر ہی باہر رہ جاتی میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں انبیاء علیہ السلام بالاتفاق بشریت میں انسانیت میں سب سے اچھے لوگ ہیں سب سے اچھے لوگ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً سوا لاکھ نبی دنیا میں آئے انسانیت میں بشریت میں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں بہترین لوگ ہیں اس پر سارے دنیا کا اتفاق ہے ان کے زمانے میں ان کی مخالفت ہوئی ہے لیکن اس وقت پوچھا جائے تو انسانیت یہ کہے گی کہ یہ بہترین لوگ تھے پھر بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دشمن ہوئے انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی جب یہ بہترین لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں the best of the creation کہ زمین اور آسمان نے ایسے لوگ نہیں دیکھے تو پھر عقل حیران ہے کہ پھر ان کے دشمن کیوں ہوئے نہ کسی کو گالی دیا ہے نہ کسی کو تھپڑ مارا ہے نہ کسی کی زمین دبائی ہے نہ کسی کا حق مارا ہے یہ وجوہات ہوتی ہیں دشمنی کے تو پھر ان کے دشمن کیوں ہوئے کہ ان کے دشمن اس وجہ سے ہوئے کہ ہر زمانے کا باطل باطل یعنی رانگ ڈوئرس ہر زمانے کا باطل اپنے باطل عزائم کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کی خواہشات اس کے باطل عزائم سے پورے ہوتے ہیں باطل عزائم خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ضروریات تو مختصر ہیں لیکن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر زمانے کا باطل ہر زمانے کے رانگ ڈوئرس وہ امبے علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ جو ایجوکیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو یہ امبیا علیہ السلام کی تعلیمات ان کے باطل عزائم کے پورے ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں حارج بنتی ہیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو جھوٹ سے سود سے غبن سے جوا سے گیمبلنگ عیاشی سے فحاشی سے پیسے چاہیے وحدے چاہیے حکومت چاہیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اس میں رکاوٹ بنتی ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام محسن انسانیت ہیں اور باطل رانگ ڈوئرس یہ کسی ایک کمیونٹی کے نہیں کسی ایک ریس کے نہیں کسی ایک لینگویج کے نہیں کسی ایک کنٹری کے نہیں کسی ایک کانٹیننٹ کے نہیں بلکہ یہ پورے انسانیت کے دشمن ہیں یہ رانگ ڈورس ہیں باطل یہ پورے انسانیت کے دشمن ہیں یہ نہیں کہ کسی ایک ریس کے دشمن ہے کہ بھئی اس ریس کے دشمن ہے یا اس لینگویج کے دشمن ہیں یا اس جغرافیکل باؤنڈری کے دشمن ہیں اس ملک کے دشمن ہیں نہیں یہ پورے انسانیت کے دشمن ہیں خیر خواہی ان کے اندر ہے ہی نہیں ویل وشر یہ ہے ہی نہیں انسانیت کے ویل ویشر نہیں ہے یہ دشمن ہے تو انبیاء علیہ السلام جو ایجوکیٹ کرتے ہیں جو تعلیم و تربیت دیتے ہیں اس تعلیم و تربیت سے ان کے باطل عزائم کے پورے ہونے میں رکاوٹ آتی ہے کیونکہ ان کا جو دھندا چلے گا وہ جھوٹ سے سود سے دھوکہ سے غبن سے عیاشی سے فحاشی سے ناچ گانے سے لگزری زندگی سے اگر لوگ لگزریس زندگی چھوڑ دیں تو ان کا بینک بیلنس خالی ہو جائے گا جوئے سے سٹے بازیوں سے بھولے بھالے انسان ان کی چمک دمک میں آ کے پھنس جاتے ہیں انسانیت پھنس جاتی ہے اور آرٹیفیشل بیوٹی میں لگ جاتی ہے آرٹیفیشل بیوٹی اس کو سجایا جاتا ہے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے آرٹیفیشل بیوٹی دی جاتی ہے بھولے والے انسان پھنس جاتے ہیں امبیا علیہ السلام وہاں سے ان کو نکالتے ہیں اس کی ایک مثال سمجھیں فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے ایک محلہ ہے ایک ولیج ہے وہاں پر ایک جوئے کا اڈا ہے سٹے کا اڈا ہے یہ شراب کی دکان ہے جس کی دکان ہے وہ اپنے جوئے کے اڈے سے اپنی شراب کی دکان سے لاکھوں روپیہ روزانہ کماتا ہے اب وہاں امبیا علیہ السلام والی محنت ہوئی علماء صلی کی محنت ہوئی دین کی محنت ہوئی دعوت کی محنت ہوئی جماعتوں نے گشت کیا تعلیم کیا ملاقاتیں کی ڈھائی گھنٹے کی ملاقات کی اس محلے کا ماحول بدلا تو لوگوں نے توبہ کیا شراب سے جوئے سے بے حیائی سے اس کی زد اس کی کمائی پہ پڑی اس کی آمدنی بند ہونے لگی کم ہونے لگی اب اس دکاندار سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت نیک لوگ ہیں محسن انسانیت ہیں انسانیت کے خیر خواہ اور بح خواہ ہیں ویلوشر ہیں نہیں وہ کہے گا کہ یہ آرتھوڈاکس ہے کیا ہے یہ these are the orthodox people یہ بنیاد پرست ہیں آرتھوڈاکس ہے کیوں کہا ایسا کہ میرا دھندا ہی بند کرا دیا انہوں نے میرا دھندا ہی بند کرا دیا تو امبے علی السلام کی تعلیمات ہارج ہوتی ہیں رکاوٹ بنتی ہیں باطل کو اس کے عزائم کے پورا ہونے میں اس لیے ہر زمانے کا باطل ان کا دشمن ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو گالیاں نہیں دی تھی تھپڑ نہیں مارا تھا سیدنا موسا علیہ السلام نے فرعون کو گالیاں نہیں دی تھی تھپڑ نہیں مارا تھا اس کی زمین نہیں دبائی تھی قارون کے مال پر قبضہ نہیں کیا تھا چھینا نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکین مکہ کو گالیاں نہیں دی تھی بلکہ آپ کی تعلیمات باطل عزائم کے پورا ہونے میں حارج بنے چاہے وہ رومن امپائر ہو چاہے وہ پورشین امپائر ہو ان کے باطل عزائم تھے ان کی بنیادیں ظلم پر تھیں ظلم پر ایکسپلائٹیشن پر تھی استحصال یہ انسانیت کا استحصال کرتے تھے ایکسپلائٹ کرتے تھے انسانیت کو انسانیت کا خون پیتے تھے خون چوستے تھے اس پر ان کی بنیادیں تھیں ان کی حکومتوں کی بنیادیں تھیں اس لیے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہارج اور رکاوٹ بنتی تھی ان کے سجدے ہوتے تھے سجدے جب ایک اللہ کو سجدہ ہوگا امبیا علیہ السلام نے دعوت دی ایک اللہ کی طرف بلایا تو ہزاروں سجدے بند ہو گئے تو جن لوگوں کو آنر ملتا تھا اس سے جن امپرس کو بادشاہوں کو آنر ملتا تھا عزت ملتی تھی ان کو چوٹ لگی کہ ہماری پرستش سے اٹھا کر ایک اللہ کی پرستش میں ڈال دیا یہی تو مشرقین مکہ کا اعتراض تھا کہ دبے کچلے کمزور لوگوں کو اٹھا کر ہمارے اوپر لے آئے ہمارے برابری میں لے آئے ڈاؤن ٹروڈن پیپلز کو اٹھا کے لے آئے اور ہمارے برابری میں لے آئے ہمارے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا یہ ذلت والوں کو عزت کے مقام پہ پہنچا دیا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح امبیا علیہ السلام تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کی محنت کی وراثت آپ کے دین کی وراثت آپ کے علم کی وراثت کہ ذمہ دار تو پوری امت ہے لیکن اصل وارث علماء کرام ہیں وارثین انبیاء علماء کرام اسی لیے آج کا باطل علماء کے مقابلے پر ہے آج کا باطل علماء کے مقابلے پر ہے اہل اللہ کے مقابلے پر ہے کہ کیوں کہ اس لیے کہ یہ وہ گروہ ہے یہ وہ جماعت ہے جو باطل کے عزائم کو ان کے مکر و فریب کو ان کے جال و چال کو قرآن اور حدیث کے نور سے سمجھ لیتے ہیں اور انسانیت کو امت کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو خوبصورت چیز تمہیں نظر نظر آ رہی ہے اس پر سونے اور چاندی کی پرتیں لگی ہوئی ہیں لیکن اندر میں غلازت بھری ہوئی ہے اس کے چمک دمک میں مت آنا پھنس جاؤ گے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اور صلحہ اس مکر و فریب کو سمجھ لیتے ہیں اور امت اور انسانیت کو آگاہ کر دیتے ہیں اس لیے آج کے زمانے کا باطل ان کی دشمنی پر ہے ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں عکاسی کی جاتی ہے کہ یہی لوگ ہیں تمہاری ترقی کے دشمن ہیں ہر وقت جائز ناجائز بتاتے رہتے ہیں غلط صحیح بتاتے رہتے ہیں آرام حلال بتاتے رہتے ہیں یہ تمہارے ترقی کے دشمن ہیں تمہارے خیر خواہ اور بہ نہیں ہیں تمہارے خیر خواہ اور بہ خواہ تو ہم ہیں کہ ہم تمہاری ترقی کی ضمانت لیتے ہیں اور وہ ترقی حقیقتاً تنزلی ہوتی ہے جو جنت وہ دکھاتے ہیں حقیقتاً وہ جہنم ہوتی ہے جو لگژریس لائف وہ دکھاتے ہیں جو آرام طلبی کی زندگی وہ دکھاتے ہیں وہ زندگی اصل میں کرس ہوتی ہے کرس انگریزی میں جس کو کرس کہتے ہیں وہ کرس ہوتی ہے اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک بلی نے آپ کیا انگریزی میں کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ مضبوط لوہے کی ایک چیز بنتی ہے جس سے چاقو وغیرہ کو تیز کیا جاتا ہے رف ہوتا ہے سرفیس اس کا رف ایک بلی نے اس کو کھانے کی چیز سمجھ کے اور اس پر منہ مارا زبان سے اس کو وہ تو رف تھا اس کی زبان کٹ گئی خون نکلنے لگا اس خون کو وہ پینے لگی اس کو مزہ آنے لگا وہ سمجھتی رہی کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے حالانکہ وہ اپنا ہی خون پی رہی تھی ایک وقت آیا کہ تڑپ کے مر گئی so on the case with the humanity کہ باطل نے جو جال بچھایا ہے جھوٹ کا اور سود کا اور غبن کا ناچ گانے کا جوئے کا عیاشی اور فحاشی کا لگزری زندگی کا جو جال بچھایا ہے اس میں جب انسان پھنستا ہے تو اپنا ہی خون پیتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے کہ ہم مزہ لے رہے ہیں رزلٹ کیا ہوتا ہے انجام کیا ہوتا ہے کہ انجام تباہی اور بربادی لاکھوں نہیں کروڑہ کروڑ انسان انسان دشمن عناصر باطل کے چنگل میں پھنس کے برباد ہو گئے ان کی دنیا بھی چلی گئی ان کی آخرت بھی چلی گئی اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہم مسلمانوں کو اس امت کے علماء اور صلحہ کی نگرانی اور سرپرستی میں دیکھے گئے یہ سمجھنے کی چیز ہے بہت علماء اور صلحہ کی نگرانی اور سرپرستی میں دیکھے گئے کوئی فرد انڈیویجول کوئی جماعت کوئی تحریک کوئی تنظیم علماء کی نگرانی اور صلح کی سرپرستی سے نکل جائے گی تو وہ باطل کا شکار ہو جائے گی چاہے وہ انڈیویجول ہو اکیلے یا کوئی جماعت ہو یا کوئی تنظیم و تحریک ہو جب علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی سے نکل جائے گی تو وہ باطل کے چنگل میں پھنس جائے گی اور وہ گمراہی کی طرف چلی جائے گی گمراہ ہو جائے گی چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایسے افراد ملیں گے ایسی جماعتیں ملیں گی ایسی تنظیمیں تحریکیں ملیں گی جو علماء کی سرپرستی نگرانی میں نہیں چلیں اہل اللہ کی سرپرستی میں نہیں چلیں نتیجن وہ گمراہ ہوئیں اور ان کے وجہ سے گمراہی پھیلی اسی لیے حیات الصحابہ میں معاشہ رحمت اللہ علیہ نے جو تعلیف کیا ہے اس میں ایک بات آئی ہے کام کیسے ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اس کا مفہوم ہے کہ علماء کی نگرانی میں اور نیک لوگوں کی سرپرستی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب کام ہوگا تو مسائل آئیں گے حضرت جی مہاج حسن صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے نہ کرنا ایک عیب ہے اور کرنا سو عیب ہے نہ کیا تو ایک ہی عیب ہے کہ نہ کیا اور کرنے لگے تو ایسے کیوں کیا ایسے کیوں نہیں کیا تو سینکڑوں اعتراضات ہیں تو کام تو ہوگا اور قیامت تک ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسائل تو آپ کے بعد بھی آئیں گے ہم قرآن و سنت میں تلاش کریں گے وہاں نہ ملا تو کیا کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقہ عابدین کو جمع کر کے مشورہ کر لینا جس کو ہم لوگ اپنے ہاں ہندوستان میں حل و عقد کہتے ہیں فقہائے عابدین عابدین کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر لینا اجماع نیک لوگوں کا اجماع ہے علماء صلحہ کا اجماع ہے اگر عام لوگوں کا اجماع لے لیا جائے تو عام لوگ تو آج بے دینی پر مجتمع ہیں نمازیوں کی تعداد کم ہے اور بے نمازی کی زیادہ ہے دینداروں کی تعداد کم ہے اور بے دینوں کی تعداد زیادہ ہے تو اگر عام مسلمانوں کا عام لوگوں کا اجماع لے لیا جائے تب تو بے دینی ہی صحیح ہو جائے گی جو آج کا ووٹنگ سسٹم ہے اجماع کس کا کہ حل و عقد کا فقہ آبدین کا نیک لوگوں کا کہ نیک لوگ کس چیز پر مجتمع ہیں نیک لوگ جس پر مجتمع ہیں وہ اصل ہے کس پر مجتمع ہیں مریضوں کے سند دینے سے ڈاکٹر نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے اجماع سے ڈاکٹر بنتا ہے انجینئرز کے اجماع سے انجینئر بنتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اجماع سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے تو اجماع کس کا کہ نیک لوگوں کا تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے مشورہ کر لینا فقائے عابدین سے پھر آگے یوں فرمایا کسی ایک کے حوالے مت ہونا کسی ایک کے حوالے مت ہونا یہ کام کرنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا ایک اصول دے دیا چنانچہ حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس کام کو شروع کیا تو سب سے پہلے اس وقت کے علماء و صلاح پر اس کو پیش کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ان کی تائیدات کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری اپنی سوچی سمجھی چیز ہو اور امت میں کوئی بڑا فتنہ پیدا ہو جائے کوئی گمراہی پھیل جائے اس لیے اس وقت کے علماء صلاح پر اس کو پیش کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ہر ایک سے مشورہ کرتے تھے کہ الیاس کیا کرے اللہ کے دین کے لیے اور ان کی تائیدات حاصل کی ان کی تائیدات حاصل کی جب کسی کام کو اللہ چلانا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء اور صلاح کے قلوب میں اس کی تائید ڈال دیتے ہیں جب کسی کام کو اللہ چلانا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء اور کے قلوب میں اس کی تائید ڈال دیتے ہیں اور جب کسی کام کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء اور کے اندر سے اس کی تائید نکال دیتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے جب کسی کام کو اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء صلحہ کے دلوں میں اس کی تائید ڈال دیتے ہیں اب جب کسی کام کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وقت علماء صلاح کے اندر سے اس کی تائید نکال دیتے ہیں چنانچہ چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ میں کسی تنظیم و تحریک کو کسی محنت کو باطل والوں نے ختم نہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ باطل والوں نے ختم کیا مخلصین کی قربانی سے وہ تنظیم اور تحریک ترقی کرتی ہے پھلتی پھولتی ہے تنظیمات تحریکات جماعتیں جمعیتیں مخلصین کی قربانی سے پروان چڑھتی ہیں اور اغراض پرستوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں اللہ پاک ہم کو اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں بناوے جن کی قربانیوں سے محنتیں پروان چڑھتی ہیں اور صدیوں تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں اور اللہ پاک ہم کو اور آپ کو ان بد نصیب لوگوں میں نہ بناوے جن پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو ختم کرتے ہیں اللہ پاک ہم کو اور آپ کو ان بدنصیب لوگوں میں نہ بناوے جن پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو ختم کرتے چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کے لیے اتنا فکر مند تھے اتنا فکر مند تھے اپنے بڑوں سے بھی مذاکرہ کیا مشورہ کیا اپنے برابر والے ہم عصر جس کو کہتے ہیں ان پر بھی اس کام کو پیش کیا مشورہ کیا اور اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا یعنی تینوں سے بڑوں سے تو سب کرتے ہیں اپنے بڑوں سے بھی کیا ان کے سامنے بھی پیش کیا اپنے برابر والوں کے سامنے بھی پیش کیا اور اپنے چھوٹوں کے سامنے بھی پیش کیا چنانچہ مشہور واقعہ ہے آپ حضرات بارہ سنتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ نظام الدین میں بڑے علماء کو بلایا اور ایک پرچہ لکھا کہ اس کام کے ذریعے سے اگر امت میں گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہے تو مجھے ذبح کر دیا جاؤ میرا خون معاف ہے اور ایک خنجر ایک چھری ان کو دیا کہ یہ لیجئے اور مجھے ذبح کر دیجئے اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور امت میں گمراہی پھیلنے کا اندیشہ ہے مخلصین کو اطمینان نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں یہی ان کی اخلاص کی نشانی ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنی بصیرت اور بصارت پر اور اپنے افام و تفہیم پر اطمینان نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس لیے جو کرتے ہیں وقت کے علماء صلاح کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا ایسا نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں چنانچہ پیش کیا حضرت محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سہارنپور کے جامع مسجد میں ماہ الیاس صاحب حضرت شیخ ماں زکریہ صاحب اور لوگ بھی تھے بیٹھے تو ساٹھ باسٹھ نمبرات لکھوائے ماں ماہ صاحب کہ لکھنے والے محمد عبداللہ صاحب تھے خود فرمایا ہم لوگوں نے سنا ساٹھ باسٹھ نمبرات لکھوائے پھر کام ہوتا رہا تجربہ ہوتا رہا کام ہوتا رہا تجربہ ہوتا رہا پھر یہ چھ صفات پر آ کے بات رکی ایک مرتبہ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو جھنڈا دیا کرتے تھے تو میں بھی جماعتوں کو جھنڈا دوں جماعتیں جھنڈا لے کے جائیں وقت کے علماء صلاح کے سامنے اس کو پیش کیا میں یہ عرض کر رہا ہوں اصل کہ کام کو اپنی سمجھ کو اپنی سوج کو اپنی بات کو علماء صلاح کے سامنے پیش کرنا مشورہ کرنا اجتماعیت خود رائی سے نہیں کہ میں جو چاہوں کروں میرا جو جی چاہے کروں میرا قول قول فیصل ہے جی جو میں کہوں وہ حق ہے یہ صرف اللہ ہی کہے گا اور جو میں کروں وہ حق ہے یہ صرف نبی ہی کہے گا ہاں۔ یہ کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ ہے اور جو میں کر رہا ہوں یہی حق ہے علماء نے لکھا یہ نبوت کا دعویٰ ہے تو معلیہ صاحب ہم اللہ علیہ نے مشورہ کیا لوگوں نے رائے دیا کہ ہاں سنت میں تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیا کرتے تھے قافلوں کو تو فرمایا کہ زکریا آنے والے ہیں ذرا ان سے بھی مذاکرہ کر لیں گے اور یہ حضما زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے کہ ماں علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور بھتیجا بھی ہیں تو چھوٹے ہیں شاگرد بھی ہیں بھتیجا بھی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ زکریہ آنے والے ان سے مشورہ کر لیں ان کے سامنے پیش کیا حضرت شیخ نے فرمایا بات تو اچھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قابلوں کو جھنڈا دیا کرتے تھے لیکن یہ تحریکات کا زمانہ ہے ہندوستان میں بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور ہر تحریک کا جھنڈا ہے تو آپ کی جماعت اور آپ کی محنت بھی اس جھنڈے کی وجہ سے تحریک بن جائے گی اس لیے مناسب نہیں ہے ورنہ یہ یونائٹڈ کنگڈم میں جہاں جہاں سے آپ سب آئے ہیں سب کے سب اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ آتے یہ برمنگم والوں کا جھنڈا ہے اور یہ لندن والوں کا جھنڈا ہے یہ فلاں والوں کا جھنڈا ہے یہاں سب جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے نوجوان خلفہ سے یہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے بڑے خلفہ ہیں ان سے رجوع کر کے چلو مل کے چلو پوچھ کے چلو ان کی نگرانی میں چلو ایسا نہیں کہ ہم کو خلافت مل گئی ہم آزاد ہو گئے نہیں جو بڑے درجے کے ہیں ان کی نگرانی میں چلو فرمایا کرتے تھے کوئی آزاد نہ رہے کہ جو آزاد رہے گا وہ نفس اور شیطان کی رہبری میں چلے گا جو آزاد رہے گا علماء کی نگرانی میں نہیں ہے اللہ کی سرپرستی میں نہیں ہے آزاد ہے تو یہ آزاد آدمی اپنے نفس اور شیطان کی رہبری میں چل رہا ہے پھر فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ کوئی اتنا بڑا ہو جائے ایک تائے روزگار کہ زمانے میں اس سے بڑا کوئی نہ ہو تو وہ کس سے مشورہ کرے کوئی اتنا بڑا ہو جائے نیچے والوں کو تو کہا اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے چلو لیکن کوئی اتنا بڑا ہو جائے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو تو کس سے مشورہ کرے تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر کے چلے اور اس پر دلیل پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے کیا دلیل ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑے ہیں تو آپ کس سے مشورہ کریں تو آپ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرتے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب سے زیادہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مشورہ کرتے تھے ہم پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے آپ کی رائے ہے آپ فرماتے تھے نہیں وہی نہیں میری رائے ہے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کی رائے ہے تو یہ ہماری رائے ہے علماء نے لکھا ہے کہ مشورے کے راستے سے لاکھوں لوگوں کی تربیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے راستے سے کہ رائے دینے میں اتنا دل ان کا کھل گیا اور اس کے ذریعے سے ان کی سطح اتنی بلند ہو گئی رائے دیتے دیتے رائے دیتے دیتے فہم و فراست اتنی بلند ہو گئی چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے والا ہم نے نہیں دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ طرز تھا چنانچہ شروع زمانے میں ابھی کام خال خال تھا میوات کے علاقے میں تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں کام کی شروعات تھی حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو محتم دارم دیوبند ان کو خط لکھا معاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ پڑھنے جیسا خط ہے کام کرنے والوں کو پڑھنے چاہیے اس خط میں یہ لکھا ہے کہ کام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے حالانکہ ابھی کہیں کام نہیں تھا بہت مختصر کام اور کام عوام کے ہاتھوں میں جا رہا ہے مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی میں نہیں ہوگا تو عوام کے ہاتھ میں جا کے کہیں گمراہی کا سبب نہ بن جائے یہ مفہوم ہے مفہوم ہے سنانچہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام کا عملی نقشہ ایک مشورے والی جماعت ہو علماء اور صلحہ کی ایک مشورے والی جماعت ہو علماء اور صلحہ کی جس کی نگرانی میں اس کام کا عملی نقشہ بنے ماہرین شریعت ماہرین طریقت اور ماہرین سیاست کہ ماہرین سیاست کون کہ اس وقت کے وہ علماء اور اہل اللہ جو بر صغیر کے مسلمانوں کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے تھے علماء اس بات کو جانتے ہیں عوام شاید نہیں جانتے وہ علماء جانتے ہیں کہ وہ علماء اور صلحہ جو دنیا اسلام کے مسلمانوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے جہد کر رہے تھے کہ یہ ماہرین شریعت اور ماہرین طریقت کی ایک جماعت ہو مشورے والی جس کے مشورے سے اس کا عملی نقشہ طے ہو پھر مولانا یسوسا رحمت اللہ علیہ کا دور آیا لگ بھگ آپ کے بیس سال بعد جب مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے اور اب زندگی کو امید باقی نہ رہی تو حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے وہ تشریف لائے نظام الدین عیادت کے لیے حال پوچھنے کے لیے ماں صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تم ہی لوگوں کا بیمار ڈالا ہوا ہو تم آ جاؤ گے تو اچھے ہو جائیں گے تو انہوں نے بستر کھول دیا اور قیام کر لیا ٹھہر گئے سنانچہ لگ بھگ ایک مہینہ رہے جب طبیعت زیادہ بگڑی تو حضرت شیخ تشریف لے آئے حضرت ماں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ماں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور لوگ بھی آئے تو مشورہ ہونے لگا کہ ماں علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کام کا کیا ہوگا تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ وہاں ہے لکھا ہوا ہے کتاب میں ع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت شیخ سے کہ آپ کی نگرانی اور آپ کی ذمہ داری میں یہ کام چلے تب تو ہم یہاں آئیں گے اگر آپ کی نگرانی اور سرپرستی میں کام نہیں ہو رہا آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہوگا تو ہم لوگ بہت بڑے وہابی ہیں ہم قبروں کی زیارت کے لیے یہاں نہیں آئیں گے یہ جملہ مہالی صاحب اور مولانا منظور نعمانی صاحب نے حضرت شیخ سے کہا کہ کیا ہوگا تو حضرت شیخ نے معاذ کریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلصین کے کام کی نگرانی من جانب اللہ ہوتی ہے مخلصین کے کام کی نگرانی من جانب اللہ ہوتی ہے اور اس کی دو صورت ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس مخلص کی زندگی میں ہی کوئی فرد کچھ لوگ ایسے نمایاں ہو جاتے ہیں جن کی نگرانی میں پھر وہ کام چلتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو کسی کی طرف نسبت منتقل ہوتی ہے چچا جان کے معاملے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو کوئی نمایاں نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ نسبت کسی کی طرف منتقل ہو چنانچہ معلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ان مشورے والوں نے یہ سب مشورے والے تھے ان لوگوں نے جا کے کہا کہ اب آپ کے بعد کیا کیا منشا ہے تو فرمایا کہ یہ میرے چھ معتمد لوگ ہیں چھ خلفہ تھے صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا نام بتایا کہ یہ چھ میرے معتمد لوگ ہیں ان میں سے کسی کو ذمہ دار بنا دو چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ان چھ میں سے مولانا اس رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار بنایا مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علیہ صاحب کا انتقال ہو گیا صبح کو معاشہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ زبان مولانا یسو صاحب کی ہے بول رہے ہیں مولانا الیاس اور پھر آگے لکھا ہے کہ انتقال نسبت میں نے پڑھا تھا سنا تھا دیکھا نہیں تھا آنکھوں سے دیکھ لیا معاشرہ رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ بالکل مولانا موض صاحب کے نقش قدم پر ان کے دور کے جو علماء صلاح تھے وہ تو سب کے چہیتے تھے چھوٹے تھے کم عمر تھے سب سے رائے مشورہ کیا چنانچہ پہلے ہی سال معلیہ صاحب کے انتقال کے بعد جو رمضان شریف آیا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ابا جی چلے گئے اب ہم لوگ یہاں کم عمر لوگ ہیں آپ آ جائیے اس سال کا رمضان آپ کا یہاں گزرنا چاہیے چنانچہ ان کی درخواست کو حضرت مدنی رحمت اللہ نے قبول کیا اور اس سال کا رمضان حضرت مدنی کا نظام الدین میں گزرا معمت اللہ علیہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہمارے مشورے والے ابھی سب ایک جگہ نہیں ہیں کچھ رائے میں ہیں کچھ حجاز میں ہیں جگہ جگہ ہیں جب سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو مشورہ کر کے بتائیں گے یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں میں جو چاہوں کروں میرا فیصلہ حرف آخر ہے میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا نہیں میرے مشورے والے ایک جگہ نہیں ہیں میرے مشورے والے جگہ جگہ ہیں جب ہم سب جمع ہوں گے تو مشورہ کر کے پھر کوئی بات بتائیں گے علماء اور صلحہ کی نگرانی اور سرپرستی میں حل و عقد سے مشورہ کر کے معاشہ رحمت اللہ علیہ چلتے رہے جب پینسٹھ میں معاشہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا پڑوس میں تو پھر بات آئی کہ اب کام کا کیا تو پھر اس وقت کے اہل اللہ علماء صلاح جمع ہوئے حضرت شیخ تھے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے نظام الدین آئے اس موقع پر داروم دیوبند کے ایک بڑے استاد حدیث کے وہ تشریف لائے اور ذمہ داران تھے اور ذمہ داروں سے مشورہ ہوا کہ اب کام کا نظام کیسے چلے گا تو پھر علماء اور صلحہ نے اور اس وقت کے اہل اللہ نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پر اتفاق رائے کیا سب کا اتفاق مولانا انعام الحسن صاحب پر ہوا حضرت شیخ نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا سہارنپور میں مول انعام مول انعام اب تو تم ذمہ دار ہو گئے تو کیا فرق پڑا تو ان کا جواب سنیے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے مولوی یوسف کے زمانے میں میری رائے ہوتی تھی اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہوتی ہے رائے مشورے سے ساتھی جو کہتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں مولی یوسف کے زمانے میں میری رائے ہوتی تھی اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہوتی ہے رائے میں سے ساتھی جو کہتے ہوں میں کر لیتا ہوں اور ذمہ داری کے بعد اپنے ساتھیوں سے یوں کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جس دن ذمہ داری کی بات میرے اوپر آئی میں اسی دن سمجھ گیا کہ اب اپنی چھوڑ دینی ہوگی اپنی چھوڑ دینی ہوگی سنانچہ مکمل تیس سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزرا حضرت مائن احمد صاحب کا ہمیشہ علماء و صلحہ کی سرپرستی نگرانی اور ان سے رائے و مشورہ ان سے ملنا جلنا اور ان سے صلاح کرنا یہ چلتا رہا اپنے بڑوں سے بھی اپنے اثروں سے بھی اپنے چھوٹوں سے بھی سب سے رائے مشورہ کر کے چلتے رہے حضرت ماہ انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب آخر دور آیا تو بڑا بوجھ تھا کہ کام کا کیا ہوگا حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کافی غمگین دیکھا یہ اسی کی بات ہے براسی میں حضرت بیلجیم میں تھے اور حضرت شیخ کا انتقال ہوا تو یہ اسی کے آس پاس کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کرایا کہ نام کو بہت غمگین دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے تو پوچھا وہاں انعام حضرت صاحب نے فرمایا کہ کام کا بہت بوجھ اور غم ہے کہ کام کا کیا ہوگا پوری دنیا میں اتنا کام پھیل گیا کام کا کیا ہوگا چنانچہ ترانوے کے حج میں جب قافلہ حج میں تھا تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر حضر جی نے یہ کہا عام صاحب نے کہ میری طبیعت بگڑ رہی ہے تم دیکھ رہے ہو اور اب میری طبیعت اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ پورا بوجھ اکیلے مجھ پر ہو تو تم لوگ تو ہو ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مشورے کی جماعت نامزد ہو جائے سب اس بوجھ کو لے کے چلے تو مفتی صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے تو حد فرمایا کہ حج کے بعد سب نظام الدین آ جاؤ پھر وہاں رائے ملا لیں گے حضرت جی کا یہ بہت ہی پیٹن جملہ تھا کہ رائے ملا لو جب کوئی بات آتی تھی رائے ملا لو اکیلے کچھ نہیں رائے ملا لو سنانچہ حج کے سفر کے بعد ذمہ داران دنیا کے کام کرنے والے کسی ملک کا قافلہ آیا تھا اس موقع پر یہ لوگ بھی پہنچے حضرت جی مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ناشتے پر ناشتے کے بعد ان حضرات سے کہا کہ دیکھو یہ تم آٹھ ہو اس میں دو اور شامل کرو میاں جی محراب کو اور حضرت موان صاحب صاحب کو یہ دس کی جماعت شعرا دس کی شعرا بنائی تیرانوے میں پنچانوے میں پوچھا مولانا سید خان صاحب نے حضرت جی سے کہ جہاں آپ رہیں گے وہاں تو آپ فیصل ہیں جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں ہم کیا کریں گے وہاں سعید عما خاصم نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا رائے مشورہ کر کے اپنے میں سے فیصل مقرر کر لینا رائے مشورہ کر کے فیصل مقرر کر لینا سنانچہ پنچانوے میں جب حضرت جی کا انتقال ہو گیا تو اس موقع پر دنیا کے کام کرنے والے جمع ہوئے پرانے نظام الدین میں اور ہفتہ دن تک اس کا مذاکرہ ہوتا رہا کہ آگے کام کا نظام کیسے چلے گا یہ دس جو شورا والے تھے اس میں سے پانچ ہندوستان کے چار پڑوس کے اور ایک بنگلہ دیش کے یہ دس پانچ چار نو ایک دس یہ دستے تو یہ طے ہوا رائے مشورے سے جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے صرف زبانی نہیں ہے لکھا گیا ہے کہ یہاں اب کوئی امیر نہیں ہوگا بلکہ جو مشورے والی جماعت ہے ہندوستان کی پانچ کی اس میں سے تین فیصل ہوں گے بدل بدل کے پانچ کون حضرت معاذ اظہار الحسن صاحب حضرت معانا عمر صاحب میاں جی محراب صاحب حضرت معاذ زبیر صاحب اور معاذ صاحب یہ پانچ یہ طے ہوا کہ یہاں کوئی امیر نہیں ہوگا یہ مشورے والی جماعت ہوگی اس میں سے تین فیصل ہوں گے ہاتھ وہاں اظہار صاحب وہاں زبیر صاحب صاحب اور یہ باری باری سے ہوں گے بدل بدل کے ایک یہ طے ہوا جو لکھا گیا دوسرا یہ طے ہوا یہ مشورہ میں بات آئی کہ یہاں باعت ہوتی تھی باعت کا کیا ہوگا تو طے ہوا کہ یہاں اب باعت نہیں ہوا کرے گی یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد پھر پنچانوے میں ہی مشورے والوں کا شورا والوں کا سفر ہوا پورا شورا والوں کا سفر ہوا باہر ملکوں کا ایک ساتھ وہاں اظہار صاحب کو چونکہ ذمہ داری نظام الدین کی ہوتی تھی تو وہ سفر میں نہیں رہتے تھے لیکن بقیہ سارے لوگ رہتے تھے یہ سفر سیلون سے لے کر آسٹریلیا تک کا ہوا پنچانوے میں پھر چھانوے میں ایک سفر ہوا شورا کا ایک ساتھ اور یہ سفر افریقہ کے ملکوں کا ہوا اس میں پورٹ لوئس میں جب سب ایک جگہ جمع ہوئے سفر کا آخر تھا تو یہ طے ہوا کہ ہندوستان کے پانچ جو شعرا کے ہیں اس میں تین فیصل ہیں اس میں دو معمر صاحب جی محراب اب یہ پانچوں فیصل ہوا کریں گے باری باری سے بدل بدل کے چنانچہ نظام الدین میں یہ پانچوں باری باری سے بدل بدل کے فیصل ہوا کرتے تھے یہ چھانوے کی بات ہے ننانوے آتے آتے اس دس میں سے پانچ کا انتقال ہو گیا پانچ باقی بچے تو یہ بات طے ہوئی کہ اس کام کے اندر کوئی حض و اضافہ یعنی گھٹاؤ بڑھاؤ حضرت جی کی بنائے ہوئی شورا کے افراد کے اتفاق رائے سے ہوگا کوئی گھٹانا اور بڑھانا کیسے ہوگا کہ شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا شعرا کے اتفاق رائے سے ہوگا یہ ننانوے میں طے ہوا پورا ایک فیصلہ ہے جو لکھا ہوا ہے اخیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شورا کے اتفاق رائے سے کوئی بھی گھٹانا بڑھانا ہوگا دو ہزار کے بعد جو مانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہج تھا اور جو مانا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ نام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہج تھا ان تین دور میں جو کام کا نہج تھا اور اس کی جو بنیادیں تھیں بنیاد اس بنیادوں میں اس نہج میں تبدیلی ہونے لگی تو پوری دنیا کے کام کرنے والوں کے کان کھڑے ہوئے کہ جب ان بنیادوں میں تبدیلی ہوگی تو کام پٹری سے اتر جائے گا ان بنیادوں میں تبدیلی ہوگی تو کام پٹری سے اتر جائے گا تو سب متفقر ہوئے کہ یہ رائے مشورے سے ہونے کی چیز ہے اگر کوئی چیز گھٹانی بڑھانی ہو تو رائے مشورے سے ہو بغیر رائے مشورے کے اگر ہوگا تو کام پٹری سے اتر جائے گا اس میں چند باتیں بہت اہم ہیں ساری باتوں کا تو موقع نہیں ہے لیکن چند باتیں بہت اہم ہیں ایک بات تو یہ جو سب سے اہم ہے جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ کام کی حفاظت علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی میں ہے تو ہم مسلکن اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اہل سنت والجماعت کی پابند ہے قرآن کی تفسیر میں احادیث کی تشریحات میں اور فقہ میں یعنی صحابہ کے واقعات سے استدلال کرنے میں ہم جمہور کے پابند ہیں جمہور کے پابند ہیں یعنی اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں جو شاز قول ہے منفرد قول ہے کسی کا اس کے ہم پابند نہیں ہیں اپنی ذات میں ہو سکتے ہیں عوام میں ہم منفرد بات نہیں لائیں گے ساز قول کو نہیں لائیں گے بلکہ اہل سنت والجماعت کے پابند ہیں چنانچہ سن دو ہزار کے بعد ایسی ایسی باتیں آنے لگیں قرآن پاک کی تفاسیر میں جو جمہور مفسرین کے خلاف ہیں یا احادیث کی تشریحات میں جو جمہور محدثین کے خلاف ہے یا فقہ میں جو جمہور فقہ کے خلاف ہے تو دو ہزار کے بعد سے لے کر دس پندرہ سال تک افام و تفیم و سمجھانا بجھانا ہوتا رہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ جمہور علماء جمہور فقہ جمہور محدثین جمہور مفسرین کے خلاف ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے عام مجمع میں لاکھوں کے یہ بات ہوتی رہی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں علماء اور اہل اللہ کا اعتماد اٹھنے لگا یہ میں اصل عرض کر رہا تھا اصل بات یہ شروع سے یہ بات لے کے چل رہے ہیں علماء اور اہل اللہ کا اعتماد اٹھتا گیا اور ان کے دلوں سے تائید نکلتی گئی بلکہ کلمات آتے گئے کہ صاحب یہ جماعت اپنے اپنا رخ بدل رہی ہے پٹری سے ہٹ رہی ہے چنانچہ علماء دیوبند علماء سہارنپور یا اور بھی دیگر دنیا کے علماء بڑے بڑے علماء اور سولہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ کام پٹری سے اتر رہا ہے کام اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے اندر میں بھی سمجھانے بجھانے کا معاملہ زبانی بھی لکھ کر بھی مجمع میں بھی ہوتا رہا اور باہر سے بھی علماء اور صلحہ کے خطوط آتے رہے اور وہ نشاندہی کرتے رہے اور ڈر اس بات کا تھا کہ علماء اور صلحہ کی تائیدات اگر پورے کام پر سے نکل گئی ان کے قلوب سے نکل گئی تو پھر دنیا میں کام کا کرنا مشکل ہو جائے گا وہاں رہ کر سمجھاتے بجھاتے سمجھاتے بجھاتے سمجھاتے بجھاتے علماء اور صلحاء کے سامنے یہ بات آنے لگی کہ جو وہاں ہیں علماء اور صلحاء ان کی تائید ان نئی باتوں کو حاصل ہے چونکہ اندر میں ہے ان کی تائید حاصل ہے گویا یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے سب مل کر ایسا کہہ رہے ہیں حالانکہ جو لوگ اندر تھے وہ اس سے راضی نہیں تھے وہ سمجھا رہے تھے بجھا رہے تھے تو وہاں رہ کر صحیح بات کو لے کے چلنا ناممکن ہو گیا تو کام کی حفاظت کے لیے الگ ہونا پڑا کہ یہ تین دور کا جو کام ہے جو نہج ہے جو اصول ہے جو ہم پابند ہیں اہل سنت الجماعت کے اس کے اعتبار سے یہ کام چلے اس لیے کہ علماء کی تائید اب نکل رہی ہے اور ان کی زبانیں کھل رہی ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ بات آئی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ چھ نمبر بھی مت کہا کرو اس لیے کہ ارکان اسلام پانچ ہیں کام عمومی اور عوامی ہے لوگ الجھ جائیں گے کہ چھ کیا ہے بلکہ یہ کہا کرو کہ چند صفات ہیں محنت کر کے اپنی زندگی میں لایا جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا چند صفات ہیں اس کی جگہ پر یہ کہا جانے لگا میاں جی محراب صاحب کہتے تھے ماں عمر صاحب کہتے تھے ماں الیاس صاحب کہتے تھے معیش صاحب کہتے تھے چھ نمبر پورا دین نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کے چند صفات ہیں محنت کیا جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے اب یہ بات آنے لگی کہ چھ نمبر پورا دین ہے جب ہم اس کو پورا دین سمجھیں گے تو پورے دین کے زندگی میں لانے کا دروازہ بند ہو جائے گا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جمی اما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت ہے یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سب کی دعوت ہے صرف کلم نماز کی دعوت نہیں ہے اور یہ فرماتے تھے کام ابھی شروع نہیں ہوا کام کب شروع ہوگا تو کام اس وقت شروع ہوگا جب ہمارے قافلے عام انسانوں میں جانے لگیں گے منزل ہماری وہ ہے کام ابھی شروع نہیں ہوا کام اس وقت شروع ہوگا جب ہمارے قافلے عام انسانوں میں جانے لگیں گے اور چلا چار مہینہ یہ تو پورے نصاب کا علی بات آسا ہے اصل تو دعوت کے لیے ہی ایمان والے دنیا میں ظاہر کیے گئے ہیں امت اس گروہ کا نام ہے جو انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجی گئی ہے کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امت لفظ کا معنی ہے اللہ مناسخ خیر جو وہ گروہ وہ جماعت جو انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے نکالی گئی ہے یہ تو پورے دین کی دعوت ہے صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے امت پھر سے اسی سطح پر آ جائے چنانچہ حضرت جی کے شورا کے افراد دھیرے دھیرے گزرتے چلے گئے ننانوے تک پانچ رہ گئے تھے اور دو ہزار چودہ آتے آتے بارہ تیرہ آتے آتے صرف تین رہ گئے حاجی عبد الوہاب صاحب محمد زبیر صاحب محمد صاحب پوری دنیا کے کام کرنے والوں پر یہ تقاضا ہوا کہ شورا کی تکمیل ہونی چاہیے کہ نئی نئی باتوں کے وجہ سے پوری دنیا میں کام کرنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں کہ پرانے کام کرنے والے اس کام کو جانتے ہیں جو پرانے تین دور کا کام ہے اور نئے لوگ اس کام کو جانتے ہیں جو نیا کام ہے تو شورا کی تکمیل ہونی چاہیے شورا کی تکمیل ہونی چاہیے حضرت وہاں زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہاسپٹلائزڈ ہوئے تو انتقال سے پہلے قافلہ رائے ونڈ آ رہا تھا تو یہ کہلا بھیجا کہ بھئی شعرا کی تکمیل ہو جائے شعرا کی تکمیل ہونی چاہیے چنانچہ اس پر کافی مذاکرہ پورے دنیا کے اگلی سطح کے کام کرنے والوں کے بیچ ہوتا رہا کہ شعرا کی تکمیل ہو شعرا کی تکمیل ہو دو ہزار پندرہ میں شعرا کی تکمیل ہوئی دو بچ گئے تھے صرف ماں زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا بھائی عبد صاحب وہاں صاحب تو شورا کی تکمیل ہوئی اس شورا کی تکمیل میں چار ہندوستان سے بڑھائے گئے یعنی پانچ ہو گئے ہندوستان والے اور چار پڑوس سے بڑھائے گئے تو بھائی عبد الحاد صاحب کو لے کر وہ بھی پانچ ہو گئے اور تین بنگلہ دیش دو پہلے سے تھے گیارہ کا اضافہ کر کے تیرہ کی شورا بنی اب یہ شورا جب بن کے تیار ہو گئی تو اس شورے پر پوری دنیا متفق ہو گئی سوا چند لوگوں کے پوری دنیا متفق ہو گئی چنانچہ یہ طے ہوا کہ اب دنیا کا کام شورا کی نگرانی میں ہوگا یہ جو شورا حضرت جی نے بنائی تھی اس کے دو بچے تھے شورا کی نگرانی میں ہوگا اور وہ نہج جو ساکا مائیں ساکا مائیں نام صاحب کا تھا اس نہج پر کام ہوگا نئی چیزیں اگر کوئی لانی ہوگی یا کوئی حزب و اضافہ گھٹاؤ بڑھاؤ کرنا ہوگا تو وہ شورا کے اتفاق رائے سے ہوگا حضرت مائسہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رحمتہ اللہ علیہ کے خلفہ میں ایک بزرگ تھے وہ بزرگ نظام الدین آئے اور کہنے لگے کہ چھ نمبر تو ہے ہی ہے معلیہ صاحب نے جو بتایا ہے میری رائے ہے کہ میری طرف سے اس میں دو نمبر کا اور اضافہ کر دیا جائے تو معلوم صاحب تو چپ رہے کہ وہ بڑے آدمی تھے بڑی عمر تھے ان کی لیکن حضرت معین حسن صاحب نے فرمایا کہ دیکھو جی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں بڑے حضرت نے جو بتایا ہے نہ ہم اس میں کوئی کچھ بڑھائیں گے نہ اس میں سے ہم کچھ گھٹائیں گے صاحب رحمت اللہ علیہ بیت اللہ پہ حاضر ہوئے علماء صلحہ کی ایک جماعت ساتھ تھی جو حتیم میں بیٹھی ہوئی تھی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ملتظم سے چمٹ کر بہت روئے اور پھر مسکراتے ہوئے خوشی خوشی واپس ہوئے تو علماء صلاح نے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنا حرشاس برشاد خوش ہیں فرمایا میں نے اللہ پاک سے تین دعائیں مانگی اللہ نے قبول کر لیا ایک تو اللہ تعالی نے اس کام کو قبول کر لیا کام کو قبول کر لیا ایک دعا تو یہ قبول ہو گئی دوسری دعا ہم نے یہ مانگی کہ اس میں کوئی گھٹانا بڑھانا چاہے تو اس کی نہ چلے یہ بھی اللہ نے منظور کر لیا اور تیسری دعا یہ مانگی کہ سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر اس کی کوئی مخالفت کرے تو اللہ ہی اس سے نپٹ لے اللہ ہی اس سے نپٹ لے چنانچہ حضرت شیخ وہاں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے خلفا سے کہا کرتے تھے کہ پیاروں زمانے میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کام کو قبولیت بخشتے ہیں اس زمانے میں اللہ نے اس کام کو قبولیت بخشا ہے اللہ کی خصوصی تائید اس کے ساتھ ہے جتنا وقت ملے دینا اس کی مخالفت نہیں کرنا اس کی مخالفت کرنے والوں سے مجھے سلب ایمان کا خطرہ نظر آتا ہے اور حضرت شیخ یہ بھی فرمایا کرتے تھے مجھ پر یہ کام اس طرح کھولا گیا جیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حنفیت کھولی گئی مجھ پر کام اس طرح کھولا گیا تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں یہ متفقہ فیصلہ ہے پورے دنیا کے ذمہ داروں کا کام کرنے والوں کا کہ پورے دنیا کا کام شورا کے ماتحت ہوگا شورا کے ماتحت کہ شورا کے ماتحت آپ خود سوچو اس بات کو پرانوں کا جوڑ ہے دس ہزار کا مجمع ہے اس کام کو حل اہل اللہ علماء اور صلحہ کی ایک جماعت لے کر چلے گی یا اس کام کو فرد واحد لے کے چلے گا اس کام کی حفاظت کس میں ہے یہ سوچنے کی بات ہے علماء اور صلحہ کی نگرانی میں چلے گا علماء اور صلحہ کی تائید سے چلے گا ایک جماعت حل و عقد کی اس کو لے کے چلے گی یا فرد واحد چلے گا چنانچہ مولانا الیاس صاحب کا جملہ میں عرض کرتا ہوں آپ کا وقت زیادہ ہو گیا لیکن اگر آپ کو بشاشت ہو تو دو چار منٹ اور بشاشت ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جملہ پہلے میں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات ہیں اور جامع الکمالات ہیں کیا معنی ہے اس کا دیکھیں بہت بھاری اردو ہے اور یہ یوروپ ہے یعنی جتنی خوبیاں اور کمالات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں جامع الصفات جامع الکمالات کہ جتنی خوبیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں ممبا ہیں خوبیوں کے صفات کے حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک بات میں علماء صلاح کے آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات پر مولیا صاحب نے کیا کہا معلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات امت میں منقسم ہیں غور کرنا جملے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات امت میں منقسم ہے یعنی تقسیم ہے بٹے ہوئے ہیں اب زمین پر مالیا صاحب کا جملہ ہے اب زمین پر کسی ایسے آدمی کا وجود جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات ہوں یہ محال ہے یہ مشکل ہے چنانچہ صحابہ کے زمانے میں آج تو چودہ سو سال دور ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات صحابہ میں بھی منقسم تھے چنانچہ ساری صفات کسی ایک میں نہیں جمع تھے سارے صفات حضور کے کسی ایک میں جمع صحابہ کے دور میں نہیں تھے الگ الگ صفات میں الگ الگ لوگ ممتاز تھے اور حضور نے اس خوبی کے اعتبار سے ان کو ملقب کیا تھا یہ امت کے فقی ہیں امت کے قاری ہیں امت کے امین ہیں صفات منقسم تھے اب تو چودہ سو سال بعد کا زمانہ ہے یہاں پر معالیہ صاحب دو بات کہتے تھے ایک بات یہ کہتے تھے میرا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے میرا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات امت میں منقسم ہیں تو ہم امت میں اس لیے پھرتے ہیں کہ جو خوبی جس کے پاس ہو اس سے لے لیں ایک تو یہ بات کہ یہ چلت پھرت نقل و حرکت کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ حضور کی خوبیاں منقسم ہیں ہم امت میں چل پھر رہے ہیں کہ جہاں جو خوبی ہو لے لیں یہ توازوں کی بات ہے اور دوسری بات یہ فرمائے معالیہ صاحب نے یہ بہت اہم بات ہے کہ اب کسی ایسے آدمی کا وجود محال ہے مشکل ہے جو حضور کی تمام صفات کو لیے ہوا ہے اسی لیے مختلف صفات والے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوں گے مالیہ صاحب کا جملہ ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا کیا بنے گا صفاتی جسم بنے گا حل و عقد جمع ہوئے اہل اللہ جمع ہوئے علماء صلحہ جمع ہوئے نیک لوگ جمع ہوئے نیک لوگ تو یہ جب جمع ہوں گے تو یہ حضور کا ایک صفاتی جسم ہوگا اس جماعت پر امت کا اتفاق ہو جائے گا فرد پر اتفاق ہونا اب مشکل ہے اس جماعت پر اتفاق ہو جائے گا اس لیے کہ یہ حل عقد کی جماعت ہے نیک لوگوں کی جماعت ہے علماء صلحہ کی جماعت ہے پرانے کام کرنے والے ہیں اس جماعت پر اتفاق ہو جائے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مجتمع ہو گئے اور یہ حضور کا صفاتی جسم ہو گیا اس پر اتفاق ہو جائے گا ایک پر اتفاق ہونا مشکل ہے اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے کام کی حفاظت کے لیے انتظام کیا کہ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس کو چاہتے تھے انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی اس کو برتا کہ علماء اور صلحہ کی نگرانی اور سرپرستی میں کام چلے اور اسی کے لیے بھی لکھا قالطیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو اور اسی اعتبار سے کام چلتا ہوا یہاں پہنچا ہے شعرا کے نظام کے تحت پورے دنیا میں اللہ پاک کام کی حفاظت کر کے پرانے نہج پر جو معلیہ صاحب کا تھا اس پر کام کو لے کے چل رہے ہیں اور پورے دنیا اس پر اتفاق رائے کے ساتھ چل رہی ہے ہم کام کریں کام ہی جواب ہے تمام چیزوں کا معلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نہج یہ تھا کہ ہم کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے چنانچہ کسی اعتراض کا جواب نہ زبان سے دیا گیا نہ لکھ کے دیا گیا اس کام کی جو تاریخ ہے سو سال کی نبے سال کی اس نبے سال کی تاریخ میں نہ کسی تخت سے کسی اعتراض کا جواب دیا گیا اور نہ لکھ کر جواب دیا گیا بلکہ سب کے جواب میں خاموشی اور اپنا کام کرنا کام آسان ہے اور سیدھا سادہ ہے کام آسان ہے اور سیدھا سادہ ہے سیکھو اور سکھاؤ پڑھو اور پڑھاؤ بھائی اتنا سا کام ہے نماز پڑھو نماز کی ترغیب دو دین بڑوں سے لو چھوٹوں میں دو سیکھو اور سکھاؤ سمپل آسان سیدھا کام ہے جس کو ہم کو پوری دنیا میں قربانی کے ساتھ لے کے چلنا ہے تقریر کا جواب تقریر سے اور تحریر کا جواب تحریر سے دیا جا سکتا ہے لیکن خوبیوں کا جواب خوبیوں سے دینا مشکل ہے قربانی کا جواب قربانی سے دینا مشکل ہے یہ کام قربانی چاہتا ہے ہم قربانی دیتے رہیں گے کام چلتا رہے گا حضرت ابراہیم صاحب فرماتے ہیں مار کھانا سنت ہے مارنا سنت نہیں ہے ہم اس پر ہیں آج تک نبے سال میں یہی ہوا آپ کو خوب معلوم ہے ہم مسجدوں سے نکالے گئے ہمارے بستر پھینکے گئے ہمارے چہروں پہ تھوکا گیا ہمیں پتھر مارا گیا ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی تھی اسی میں جب ڈیوز بری میں اجتماع تھا حضرت حسن صاحب تشریف لائے تھے ہم لوگ آئے تھے اسی میں تو ہم لوگ لندن میں لندن میں ایسٹ لندن ماسک میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم لوگ گشت کر رہے تھے تو پارک میں کچھ لڑکے کھڑے تھے دس بیس پچاس لڑکے لوکل کھڑے تھے ہم لوگ سڑک پر چل رہے تھے تو وہ پیچھے سے پتھر مار رہے تھے یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا تو یہ سب ہوا ہے پکا ہوا کھانا پھینکا گیا ہے جماعتیں پیڑ کے نیچے قیام کی ہیں ٹھنڈی کی راتوں میں نکالا گیا یہ سب ہوا ہے نہیں ہوا ہے لیکن چپ لب بند کچھ نہیں کہنا ہے کسی کو نبے سال سے یہ کام ان بنیادی اصولوں پہ چل رہا ہے جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی کہ ہم گالیاں سنیں گے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے ہم پتھر کھائیں گے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے ہم دھکے کھائیں گے دھکوں کا جواب دھکوں سے نہیں دیں گے تیرہ سال کی مکی زندگی میں عیدی حکم گالی سننا سنت ہے گالی دینا سنت نہیں ہے مار کھانا سنت ہے مارنا سنت نہیں ہے ان بنیادوں پر ان اصولوں پر یہ کام ہے جتنا ہم سنت اور شریعت پر مضبوط ہوں گے اور قربانی کے ساتھ سیدھے سادے کام کو لے کے چلیں گے اور علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرست ان کی تائید میں چلتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ منزل قریب ہے منزل تک پہنچیں گے اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے کہ پوری دنیا مجتمع ہے اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے اس لیے میرے بھائی و دوستو سب مل جل کر متفق ہو کر پوری زندگی کام کو کام بنائیں گے انشاءاللہ اب ہمت کر کے بتاؤ چار چار مہینے کے لیے کون کون تیار ہے